الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المساجد لله فلا تدعوه مع الله أحدا وقال تعالى انما يعمر مساجد الله الله الله من من آمن بالله واليوم الآخر وقال النبي صلى عليه وسلم بنى بنى لله مسجدا له جن واجب الاحترام حضرت علماء کرام مشائق نظام بزرگوں دوستوں بات ہمارے نوجوان محدث حضرت مولانا محمد حنیف صاحب حافظ اللہ نے بڑی تفصیل سے بات کر دی ہے علم علم کی اہمیت اس کی ضرورت اس کی افادیت مدارس مدارس کا مقام مدارس کی ضرورت مدارس سے وابستگی اور مدارس دنیا اور آخرت میں کیا دیں گے ساری تفصیل آپ کے سامنے آ گئی ہے یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ مدارس ہی کی برکت ہے کہ ایسے محدثین آپ کے یہاں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ایک زمانے میں گجرات میں لوگ کہا بھائی کو شکل الدیس کہاں باہر سے لاتے ہیں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے ہمارے علاقے کے ہمارے ہی خاندہ کے نوجوان کو محدث بنایا جن پر حضرت شیخ العدیث مولانا یونس صاحب کا اعتماد ذالک فضل اللہ یوتی میں شاہ محدثانہ کلام ان کا ان کی بات ہے کبھی ابن عربی کی بات کرتے ہیں تو کبھی اسکلانی کی بات کرتے ہیں میرے پاس یہ بات نہیں صاف بات میں اخباری آدمی ہوں اب میرے پاس کوئی کتاب دیکھنے کا موقع بھی نہیں ہے میں تو اپنے بڑوں کی سنی سنائی کچھ باتیں آپ کے سامنے دو چار منٹ میں عرض کروں گا اور اس کے بعد دعا کروں گا کوسمبا کی سرزمین پر اس ادارے کا وجود اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اہل کوسمبا اللہ کے اس انعام پر جتنا فخر کرے وہ کم ہے کہ ابھی چوبیس گھنٹے جہاں پر قال اللہ اور قال رسول کی سدائیں گونجتی ہو یقیناً وہ بستی قابل رحم ہے قابل قدر ہے قابل مبارکباد ہیں اگر بستی کے لوگ اس کے ساتھ دلی تعلق رکھتے ہیں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین مدمدی رحمۃ اللہ علیہ کا محفوظ ہے حضرت فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہے کہ اس کے خاندان میں کوئی بڑا عالم پیدا ہو اس کو چاہیے کہ علماء صلاحہ کے ساتھ محبت کرے ان سے دلی تعلق رکھے اور اس بات کو میں نے بہت دیکھا جہاں جہاں علماء جس بستی میں پیدا ہوئے ہیں تو ان کو دیکھا کہ ان کا تعلق علماء کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ یہ بھی ایک چیز ہے المر و احب حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کا حش اسی کے ساتھ ہوگا علماء کے ساتھ محبت مبلغین کے ساتھ مشائقین کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ وابستگی یہی تو بات کسی نے کی صحبت صالح تو را صالح کنت صحبت طالح تورا طالح کنت کہ اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنائے گی اس وقت بہت بڑا فتنہ ہے میرے دوستوں ہمارے نوجوانوں میں ہمارا نوجوان جس بہاؤ میں بہ رہا ہے اس کو اس بہاؤ سے بچا کر دینی ماحول میں لانے کی سخت ضرورت ہے اور اس کے لیے ضرورت ہے صحبت کی اس کے لیے ضرورت ہے دعوت و تبلیغ کے ساتھ اپنے نوجوانوں کو وابستہ کرنے کی ایک نورانی ماحول میں ان کو نکالنے کی اور سماج میں برائیاں کیسے دور ہوگی سماج میں برائیاں دور اسی وقت ہوگی جبکہ ہمارے بڑے ہمارے بزرگ لوگ اس چیز کی طرف توجہ دیں گے اور اپنا ان کا رخ مدارس کی طرف دینی کاموں کی طرف دینی دعوت تبلیغ کے ساتھ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا نوجوان یقیناً برائیوں سے بچ سکتا ہے کیونکہ نوجوان یہ امت کی کریم ہے نوجوانوں کو دین کے ساتھ وابستہ کرنا سخت ضرورت کی بات ہے میں ہمارے علماء کرام سے بھی کہوں گا ماشاءاللہ یہاں بہت ایک مکتب تو بڑا ہے لیکن اس کے علاوہ شہر میں گیارہ بارہ گیارہ بارہ مکاتب ہیں ظاہر بات ہے اس میں پڑھانے والے علماء ہیں حفاظ ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ صرف بچوں کو اپنی محنت کا میدان نہ بنائے بچوں کے ساتھ نوجوانوں پر بھی محنت کریں بچوں کے ساتھ عام معاشرہ اصلاح معاشرہ جسے کہتے ہیں اس پر بھی توجہ دی جائے مولانا حنیف صاحب نے بہت وقی بات کی اب مسجد کے تعلق سے ماشاء اللہ مولانا نے کہا کہ بھائی باہر جانے کی ضرورت نہیں بہت اچھا ہے مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں صحیح بات ہے کوسمبا والوں کو اللہ نے بہت دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن دل بڑا ہونا چاہیے ہاں دل میں جگہ آوے دل میں اگر بات بیٹھ جاوے کہ بھائی میرے پاس اللہ نے جو دیا ہے قرآن نے کیا کہا وہ انفکو مما رزقناکم اور خرچ کرو تم وہ چیز جو ہم نے تمہیں دی ہے مما رزق نہ کم جو ہم نے تمہیں دیا ہے اللہ ایسے ہی ہم سے مانگ رہے ہیں جیسے ایک باپ اپنے بچے کو کچھ دیتا ہے سویٹ دے دی پھر کہا کہ منا مجھے دے وہ کہتا نہیں اور جب بچہ دے دیتا ہے تو باپ کا جی بہت خوش ہوتا ہے حالانکہ اس کو کھانا نہیں کھانا تو بچے کو ہی کھلانا ہے لیکن اس کا دل اس کا اس کا امتحان لاتا ہے باپ اور بھائی ماما کہ وہ دیتا ہے کہ نہیں مجھے اللہ اسی طرح ہمیں دے کر ہمیں کہہ رہا ہے وہ آنکھ کو بیمار زخنا کو کہ بھائی تمہارا کیا ہے تم تو کر کے بھوت ہے تو کیا ہے ایک زمین کی دام آ گئے ایک لاکھ روپے کی زمین کے دو کروڑ آ گئے تو تم تو بالکل کر کے تھے کچھ تھا نہیں لیکن ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے تو مولانا حنیف صاحب کی بات کی میں تائید کرتا ہوں کہ اس مسجد کی تعمیر میں مقامی لوگوں کا تعاون سب سے بڑا ہونا چاہیے اور اگر آپ مقامی لوگ اس کی فکر کو لے لیں گے تو آپ کی آنے والی نسل کے لیے یہ بات رہے گی کہ میرے والد والدین نے اس مبو حریرا کی مسجد میں حصہ لیا ہے چلو میں بھی وہاں جا کر دو رکعت نماز پڑھوں اور اپنے ابا کے لیے دعا کرتا ہوں حقیقت بات تو یہ ہے کہ حدیث باغ میں آتا ہے امام تل انسان ہو ان قطع ہو امن ہو علم من او ولد صالح يدعو له تین چیزیں انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہاں تین چیزیں صدقہ جاریہ بنتی ہے باقی سب ادھر ادھر ہو جاتا ہے صدقت جاریہ راستہ بنایا ابو ہریرا جانے کا راستہ ہی نہیں ہے چلو اچھا راستہ بنا لے دو چار پانچ نوجوان کھڑے ہو جاوے گاؤں میں سے چندہ کر لے راستہ بن گیا آنے جانے والوں کو بڑی راحت ہو گئی راستے میں کنواں پانی نہیں ہے چلو بھائی جرا فلاں محلے میں پانی نہیں ہے پانی کا کام بہت ثواب کا کام ہے پانی کا کام یعنی اتنی نیکی کا کام ہے کہ اس کی جتنی فضیلت بیان کی جاوے اس کو جو ہے بیان اگر میں طویل بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی لیکن پانی جو ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم نے پانی کے ذریعے ہر چیز کو زندگی دی ہے زندگی پانی ہی سے آتی ہے انسان کی زندگی نبادات کی جمادات کی حیوانات کی سب کی زندگی کے لیے پانی ضروری ہے تو پانی کا کام یہ بھی صدقے جاریہ ہے کہیں کنویں ہیں کہیں بورنگ کرایا آپ نے یہ سب چیزیں کرانا چاہیے اور اسی کے ساتھ مسجد بنایا یہ بھی صدق جاریہ ہے مسجد بنانے والا تو مر گیا لیکن اس میں نماز قیامت تک ہوتی رہے گی یہ اس کے اس کا میٹر چالو ہے حضور نے فرمایا مم بنا للہ مسجد بن اللہ پھر جن اور ہمارے یہاں تو ہم مہاراشٹر میں مہاراشٹر میں کون افریقہ لندن کو جانتا ہے نہیں کوئی نہیں جانتا لندن افریقہ کو یہ جانتے تمہارے یہ والے کروڑ والے نیا والے مہاراشٹر کی مسجدیں ایک ایک کروڑ کی مسجد بنتی ہے مسلح اسکیم پر بنتی ہیں مسلح اسکیم پر تین ہزار کا مسلح چار ہزار کا مسلح پانچ ہزار کا مسلح جی پور کا پورا مرکز مولانا دیکھ کر آیا ایک کروڑ کا تھا ہر لندن افریقہ جانے کا وہاں کو جڑ لگے لے میں نے کہا نہیں میں کوئی لندن مندن نہیں جاتا تم کو نہیں آتا یو صاحب آئے باٹلی والے بھی کچھ دیوی نہیں کہ بھائی ہمارے یہاں کام ہے نا <laughs> برابر ہے ان کو بھی کام ہے <laughs> تو نہیں دستہ خود دہانے خود اپنا کام اپنے کو کرنا ہے تو وہاں الحمدللہ مسجدیں بن رہی ہے اور خوب مسجدیں بن رہی ہیں بڑے بڑا مرکز بھی بن رہے ہیں ایک ایک, مسلح کا بھائی حساب ہے تو یہاں اس مسجد کے لیے میں نے کہا کہ دس ہزار روپے کا مسلح ہے مولانا شاہب صاحب نہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی یہ مسجد اتنے اسکوائر فٹ کی ہے چھ سو آدمی نماز پڑھیں گے تو میں نے کہا ایک مسلح دس ہزار روپے کا اس کا حساب لگایا میں نے پورا کہ دس ہزار روپے کی جگہ اتنی بنے گی جس میں ایک آدمی نماز پڑھ سکتا ہے ایک مسلح یعنی چار بائی ڈیڑھ یعنی چھ اسکوائر فٹ چھ اسکوائر فٹ کا ایک مسلح ہوتا ہے تو دس ہزار روپے اگر آپ دے دیتے ہیں آپ کے والد صاحب کے اشار ثواب کے لیے ماں کے اشار ثواب کے لیے دادا دادی نانا نانی جتنوں کا بھی انتقال ہوا ہے زندہ ہے زندہ کوئی نہیں بھی دے سکتے ہیں پوچھو لو کو بھائی دے سکتے ہیں آپ کیا تو مسجد ہم نے بنا دی نا ان کی ہم نے مسجد بنا دی بہت بڑی وہاں عبد الغنی صاحب کے یہاں جامعہ نے پورے ملک میں چار ہزار سے زیادہ مساجد بنائی ہیں وہ پتہ بھی نہیں ہمیں اللہ کے بندے آتے گئے مسلح اسکیم پہ چلتے گئے کسی کسی کو دیا کسی کو لیا کہیں روڑا کہیں کہیں کہیں کا پتھر ہو گئی مسجد اب کوسم والے نے اس کو بڑا سمجھے تو بہت مشکل ہے کوسم میں سے چھ سو آدمی ایسے مل جاوے جو دس دس ہزار روپے دے ان کی مسجد بن گئی بہت آسان ہے تو تعمیر مساجد یہ بہت بڑا کام ہے ان یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر قرآن کہہ رہا ہے کہ مساجد کی تعمیر تو وہی لوگ کرتے ہیں جو مومن کامل ہوتے ہیں اور کل قیامت کے دن مسجد بنانے والے کے لیے مسجد کو آباد کرنے والے کے لیے مسجد کی صفائی کرنے والے کے لیے ایمان کی گواہی دی جائے گی کیوں قرآن کہہ رہا ہے ان نما امر مساجد اللہ من عام باللہ مسجد بنانے کا کام مومن کرے گا مشرق نہیں کرے گا مسجد بنانے کا کام مومن کرے گا منافق نہیں کرے گا مسجد بنانے کا کام مومن کرے گا کافی نہیں کرے گا اللہ کا گھر بنانا ہے نے فرما مم بنا مسجد اللہ بن اللہ علیہ بچن پھر کہ جس نے اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے ایک اس میں آجا کو اتنا چھوٹا سا گھونسلے گھونسلے کے مانند مسجد بنا ہوئے تو محدثین نے لکھا گھونسلے کے مانند مسجد کیا یعنی مسجد میں کوئی تھوڑا سا بھی تعاون کرے گا اس کے لیے بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا بھائی بنائیں گے آپ لوگ یا ہاتھ اجا کرو دس ہزار والے کتنے ہیں دس ہزار والے اس کے بھائی چلو بتاؤ ہاتھ اجا کرو گے چندہ ہو جائے گا بھی مہاراشٹر سے بھی گئے لوگ تو بھائی مہاراشٹر میں تمہارا جیسے لوگ نہیں وہاں تو بےچارے غریب لوگ ہیں پھر دس ہزار کے اندر میں ہم نے اسکیم بنائی ہے کہ ایک ساتھ ہم کو نہیں چاہیے آپ اس کو دس ہفتے میں دیجیے ایک ایک ہزار روپے دیکھیے سامنے والوں کا بڑا آسان ہمارا کام چلتا رہتا ہے وہ پیسے دیتا رہتا ہے ہمیں بھروسہ مومن کی بات پر مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ابھی آپ چلنے کا میرے پاس ٹائم بھی نہیں اور یہاں گرمی بھی ہو رہی ہے آپ کو یہ نسخہ بتا دیا ایک مسلح دس ہزار روپے کا ہے ہمارے مولانا شعیب صاحب ماشاء اللہ بہت محنت کرتے ہیں اور یہ بڑی محنت کے ساتھ یہ ادارہ چل رہا ہے آپ حضرات اس کا تعاون کرتے ہیں لیکن مزید تعاون کرتے رہیں گے تو ادارہ پھلے گا پھلے گا اور اس کے نتائج آئیں گے دیکھیے ہمارے اس صوبہ گجرات کے اندر میں سب سے پہلے راندیر دابید اس کے بعد ترکیسر یہ وہ تین ادارے ایسے شروع ہوئے کہ جنہوں نے پورے علاقے کے اندر میں دینی ماحول پیدا کیا علماء پیدا ہوئے حفاظ سے پیدا ہوئے اور یہ لوگ پیدا ہو کر گئے ملکوں میں وہاں جا کر بھی انہوں نے پورا ایک اسلامی ماحول بنایا آپ لندن میں چلے جائیے تو مکتب میں سے کھڑیں گے نکلیں گے تو پانچ سو ہزار ہزار بچے دینی تعلیم لے کر نکل رہے ہیں آپ کینیڈا چلے جائیے یہی علماء ان مدارس کے فضلہ ماشاء اللہ وہاں بھی کام کر رہے ہیں امریکہ چلے جائیے آپ ریونین چلے جائیے گجراتی جہاں بھی گیا وہ اپنے ساتھ اپنی پرانی تعلیم اور مساجد کو لے کر گیا ہے تو یہ ان مدرسوں نے جو کام کیا ہے وہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا مدارس کے کردار کو اس کے بعد دوسرے مدرسے شروع ہوئے نرولی کھروڑ اور اس کے علاوہ پانولی ہاسوڑ اور کتنے کوسمبا اور یہاں دادری پر بھی ایک مدرسہ ہے کتنے مدرسے الحمدللہ ہر مدرسہ اور مدرسے کھلنے چاہیے اس میں آپ کو چھوٹا من نہیں کرنے کا کہ کتنے مدرسے ہو گئے ارے بہت ضرورت ہے جتنے مدرسے آج ہیں اس سے زیادہ کل مدرسوں کی ضرورت پڑنے والی ہے یہ مدارس نہیں ہوں گے میرے دوستوں تو اسلامی تشخص ختم ہو جائے گا یہ یوروپ کیوں خائف ہے انگریز مدارس کو دہشت گرد کیوں کہہ رہا ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک یہ مدارس رہیں گے دین اسلام اور اسلامی تعلیمات باقی رہے گی اور جب تک اسلام باقی رہے گا ہم اپنی منمانی زندگی لوگوں کو نہیں دے سکتے کیونکہ اسلامی تعلیمات انسانوں کو خصوصاً مسلمانوں کو قرآن اور حدیث دینے والے ہیں لہذا یہ مدارس کے ساتھ ہمارا قلبی تعلق ہونا چاہیے آپ چندہ دیں نہ دیں کوئی بات نہیں ہے لیکن کبھی کسی کام کی کرٹیسائز نہ کریں آپ اس کام کو سراہیے آپ اپنے بیٹے کو حافظ عالم نہیں بنا رہے ہیں کوئی آپ پر فرض نہیں ہے لیکن جو بنا رہا ہے اس کے ساتھ آپ یہ نہ کہیں کہ تو کیا کر رہا ہے مولوی بھوکے مریں گے آج تک تو بھوکے نہیں مرے ہیں مولانا صاحب کی گاڑی نکلتے تین چار ناشتے ہو جاتے ہیں ایک نہیں کتنے اب بتاؤ کیسے بھوکا رہا بتائیے مولانا نہیں نہیں اللہ نے اس علم کے بارے میں کہا یرف اللہ الدین امن امین کم و ات العلم درجہ اللہ بلند کرتے ہیں ان کے مقام کو جو صاحب علم ہوتے ہیں ہمارے مشائقین کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا ٹوٹ پڑتی تھی یہ کس وجہ سے ان کے علم ان کے اخلاق ان کے کردار ان کے تقوا کی بنیاد پر اللہ ہم کو بھی ہمارے اکابرین کے درد پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہرحال وقت ہو چکا ہے میں آپ سے اپیل کی ہے اب آپ مدرسے والے آپ کے پاس آئے یا نہ آئے آپ کا کام ہے کہ اپنے ادارے اپنے شہر سے اطراف سے جو لوگ آئے ہیں وہ لوگ بھی اس مسجد کے کام میں شریک ہیں اور کچھ کہنا اچھا مولانا حنیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ایسے تشکیل چھوڑ مر دیجیے تشکیل کر ہی ڈالیے بھائی چلیے دس دس ہزار والے جنہوں نے اپنے ہاتھ اونچا کیے ہیں وہ ذرا اپنا نام بھی لکھا دیجیے نام لکھائیے بھائی بھائی پہلے ہمارا ایک مسلح لکھیے بھائی مولانا مستانی صاحب ہماری والدہ کے اصال ثواب کے لیے والدین کے اصال ثواب کے لیے ابراہیم میں بندہ خلیل احمد راندری اعلان کرتا ہے اپنی طرف سے ایک مسلح دس ہزار ہمارے ابراہیم نے پچیس ہزار لکھا ہے وہ بھی کم لکھا ہے بھائی تو نے پورے پورے گجرات کا پشو پالک ہے یہ پچاس ہزار لکھا ہے پچاس روپئے بھائی اس کا پشو پالک ہے جی مولانا عثمان صاحب کتنے دس ہزار جزاک اللہ لگاؤ لگاؤ ارے سواب دے اللہ میں لکھاؤ دلّی سے بھائی بولو ان کا نام بولو جلدی سے لکھنے والا کھڑا ہو جاؤ لکھا ہو بھائی ہاں بھائی لکھائیے جلدی سے جی پانی نہ بور پانی کے بور کے لیے بھائی پانی نہ بور ماٹے پلا مولانا مولانا اسماعیل اسواد صاحب کی طرف سے مولانا اسماعیل اسواد کی طرف سے ایک مسلح بھائی بھائی نقد آ گئے دس ہزار روپے جزاک اللہ خیر ان دیکھیے ہمارے مولانا موسا سلوڑ کے مدرسے کے نارائن حاصل کی طرف سے پانچ ہزار روپے آئے نقد تو سلوڑ کے مسجد میں ایک بھائی نے ڈھائی ہزار روپے دیے کیسے دیے کہا کہ وہ گودڑی کو بیچاری سیٹی تھی اور اس کے پیسے جمع کر کر دیے کہ لو بھائی یہ ڈھائی ہزار روپے ایک مسلح کے میں دے رہی ہوں لوگ ہیں کوسمبا کے ایک صاحب خیر کی طرف سے بیس مسلموں کے آئے ماشاء اللہ جزاک ملنا اللہ جزاک خیر نصیب فرما ہے بھائی بیس مسلم والے ایسے پانچ دے دو نہیں پانچ پچیس آدمی تو ہمارا کام بن گیا بھائی کوسمبا کے ایک صاحب خیر کی طرف سے گیارہ مسلح جزاک ملنا جزاک ملنا بھائی یہ مسلم والے جلدی سے لکھائیے اللہ جزاک خیر نصیب فرما بیس والوں کو گیارہ والوں کو محمد بھائی کہیں سے یوسف بھائی لاڈویا کی طرف سے بیس مسلح آئے ہیں ماشاء اللہ یہ یوسف بھائی یوسف بھائی لاڈویا بیس مسلح جزاک ملا مطالعہ جزاک ملا وہ کاری جیوا صاحب کہاں گئے پورے گاؤں کے پیسے لگ بیٹھے ہیں پورے گاؤں کا دودھ انہوں نے لے لیا کاری جیوا کہاں ہے کاری جیوا دس مسلے لکھاؤ محمد بھائی تیر کی طرف سے پانچ مسلح ابراہیم کہتا کہ دس بھائی کاری جیوا صاحب ایک مسلح بھائی کاری جیوا صاحب کی طرف سے ایک مسلح ہم بولو نا کی طرف سے تین ہزار روپے <laughs> راندیر والے صدیق بھائی بیکری والوں کی طرف سے ایک مسلح جزاک اللہ بھائی لکھائیے لکھائیے میرے بھائیو یہ کام نکی کا کام ہے بولو وہ نام نام بولو نکو بھائی مہویج والے سمت داؤد پٹیل صاحب کی طرف سے پچاس ہزار روپے جزاک اللہ پانچ مسلے اگر جاؤ بیچ میں جاؤ بھائی ہمارے ماہک والے بھائی یاقوب بھائی کی طرف سے ایک مسلح جزاک اللہ اور بولو میں بولیے بھائی دس ہزار روپے تو آج کوئی بڑی رقم نہیں ہے میرے بھائی آج ایک لاکھ کا ویلیو نہیں رہا سب سب لوگ اب کروڑ میں ہی چلتے ہیں تو ہم تو ابھی ہزار میں ہی چل رہے ہیں تمہارے ساتھ میں ابھی بوٹاد گیا بوٹاد کے اندر میں میرے سامنے کچھ لوگ تھے جو بےچارے انڈے مرغی بیچتے تھے ابھی میں گیا تو کہا کروڑ پٹی بن گیا نا کیا ہوا کہا کہ زمین کے سودوں میں حضرت بہت پیسے مل رہے آپ کو جتنے چاہے ہمارے پاس سے لے جاؤ میں کہا مجھ کو نہیں چاہیے یعنی زمین کے دھندے میں اللہ نے ان کو اتنی برکت دے دی کہ وہ اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ اچھا، جتنے پیسے چاہیے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں مولانا سارودی صاحب کی طرف سے ایک مسلح آیا جزاک اللہ شعیب بھائی تیر کی طرف سے پانچ مسلح یاقوب بھائی تیر کہاں ہے ان کے ان کے پاس دس مسلح رہیں گے بھائی یاقوب بھائی تیر کے بیٹے دس کرو تمہارا تمہارا امبا کے الگ الگ پانچ پانچ اچھا، چلو <laughs> بھائی دس مسلح قبول ہو چکے ہیں جزاکم اللہ ڈاکٹر مطالعہ کے لڑکے ہیں کہ نہیں ان سے بھی لو یوسف بھائی ہیں کہ نہیں یوسف مطالعہ مطالعہ بھائی ہمارے ڈاکٹر مطالعہ صاحب کو ہم فراموش نہیں کر سکتے ہمارے سماج کے بہت ہی بہت ہی فکر مند ساتھی تھے کہ پورے علاقے میں پرائمری تعلیم ہائی اسکول کی تعلیم ہاسپٹلوں پر اور جو سوسائٹی پر جو ان کا کام ہے اس کو فراموش نہیں کر سکتے بھائی ہمارا زمین دینے والے تم نے کتنے دیے دس مسلے سلیم یاقو پٹیل صاحب کی طرف سے ایک مسلح دس ہزار روپے ان کے دس مسلے بھائی یسو بھائی ماسٹر صاحب کی طرف سے دس مسلے جزاک اللہ اور بولیے بھائی ایک ماحول بنائیے ایک دوسرے کی تشکیل کرو آپس میں میں حاجی الیاس خان واپی والوں کی طرف سے ایک مسلح اسم... الیاس پٹیل صاحب کی طرف سے ایک مسلح ہے جزاکم اللہ بہت سے بخیر حضرات کی طرف سے پانچ سو تین سو ہزار روپے ملے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے ہاشم اسماعیل مطالعہ صاحب کی طرف سے ایک مسلح کھلانے کے منتظمین کو انتظام کھانے کا شروع ارباب مدرسہ نے دعوت کا انتظام کیا ہے تمام ہی مہمان کرام سے درخواست ہے کہ وہ کھانا کھا کر یہاں سے تشریف لے جائیں بھائی دعا فرما ہیں اور کوئی اعلان تو نہیں بھائی مولانا صاحب نہیں کوئی کوئی اعلان ہے پوچھو کوئی کام بھائی کوئی ہے عبد الرحمان موٹا صاحب کی طرف سے پانچ ہزار روپے ہیں یوسف اسماعیل گریریا صاحب کی طرف سے پانچ ہزار روپے سلیم یعقوب پٹیل صاحب کی طرف سے دس ہزار روپے سلیم قاضی صاحب کی طرف سے ایک بورڈ ایک بور اور یاقوبائی سیداد کی طرف سے ایک مسلح یونس بھائی ملا صاحب کی طرف سے پانچ ہزار روپے ابراہیم بھائی رویدر رویدرآل کی طرف سے سو روپیہ آئے بھائی الحمدللہ جن احباب نے لکھائے ہیں وہ اس کی فکر بھی کریں اور اس کو زیادہ کرنے کی بھی ترکیب بنائیں دوسروں کو بھی تشکیل دیں تو انشاءاللہ جو دوسرا آپ کی تشکیل سے دے گا اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا کریں گے بھائی وحمد سعید انام سیدنا و سندنا و مولانا محمد و وسلم اللهم صل على على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها بها بها من والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وترفعنا عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله الحليم الكريم والحمد لله ذي العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من من كل بر والسلامة كل إذ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا أديت يا ذا الجلال والإكرام اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما سیاد کو حسنا سے مبدل فرما اے اللہ ہمارے مدارس کی مکاتب کی خانقاہوں کی دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما ہمارے بیماروں کو شفا دا فرما اے اللہ مقروضوں کو قرض سے رہائی نصیب فرما جن کی اولاد بے نکاح ہیں ان کو نیک رشتے عطا فرما اے اللہ اس جامعہ ابو حرا کو ہر طرح سے اس کو اے اللہ ترقی مقدر فرما اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو اس کے تعاون کرنے والوں کو دونوں جہان میں بہترین بدلاتا فرما اس ادارے کی جتنی تعلیمی تعمیری ضرورت ہے اے اللہ اپنے خزانے غیب سے پوری فرما اے اللہ اس بستی کے جتنے بھی لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما اور اس ادارے کو پورے علاقے کے لیے اے بھائی سے خیر و برکت بنا اے اللہ جنہوں نے ہم سے ہمارے مشائقین سے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ ان سب کی جائز حاجات کو پوری فرما اے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ تو رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمة الراحمين سبھی مہمانوں کے لیے